بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مئی دو ہزار تیرہ کی پچیس تاریخ ہے اس وقت میں ماڈل ٹاؤن میں ہوں جب میں آیا تو مجھے ایک حدیث یاد آئی ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے ہر ایکسپیرئنس خیر ہوتا ہے اور یہ بات صرف مومن کے لیے تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فعین اصابت ہو سرا شکر فقان لو وائن اصابت ہو ذرا صبر فقان خیر لو یعنی اگر اس کو اچھا تجربہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور شکر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی دوسرے قسم کا تجربہ ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے یہ بڑی عجیب حدیث ہے کہ ہر تجربے میں یا ہر بات جہاں پر گزرے اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے دیکھیں خیر کس معنی میں ہے خیر اس معنی میں نہیں ہے کہ کچھ الفاظ بولے آدمی کہ خدا تیرا شکر ہے خدا میں صبر کرتا ہوں اس معنی میں نہیں ہے بہت ہی ڈیپ میننگ ہے اس کی بہت ہی گہرے معنی میں دیکھیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک مرحلہ ہے یہاں ہم پوری زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ تعالی ہم کو مختلف حالات ڈالتے ہیں ہمارے اوپر یہ حالات کس لیے ہوتے ہیں ان حالات سے ہم پازیٹو فوڈ لیں تاکہ ہماری جو ربانی شخصیت بننا ہے جو جنت والی شخصیت بننا ہے وہ بنتی رہے بنتی رہے وہ پروسیس جاری رہے جو کچھ بیتتا ہے آپ کے اوپر چاہے اچھا ایکسپیرئنس ہو یا اچھا ایکسپیرئنس نہ ہو وہ سب ایک کورس ہے تزکیے کا تزکیے کا مطلب یہ ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ کا تو دیکھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی ریسپانس کیا دے رہا ہے تو اگر اچھے تجربے میں وہ شکر کا ریسپانس دے رہا ہے تو فوراً فرشتے اس کو ریکارڈ کریں گے کہ اس بندے کی جو شخصیت بننے کا معاملہ شخصیت بننے کا جو پروسیس ہے اس بنتے کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ رائٹ ڈائریکشن چل رہا ہے اس لیے کہ اچھے تجربے میں دوسرا دوسری پاسبلٹی کیا ہے آدمی کے اندر آروگنس آ جائے پرائڈ آ جائے سرکشی آ جائے اپنے پر بھروسہ آ جائے اور اللہ کو بھول جائے وہ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے لیکن جب اچھے تجربے کے وقت آدمی شکر کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس تجربے کو اس نے اللہ کے کھانے میں ڈال دیا اگر آپ اپنے کھانے میں لیں گے تو آپ کے اندر فخر آئے گا اللہ کے کھانے میں ڈالیں گے تو شکر آئے گا یہی اس وقت ہوتا ہے جب کہ آدمی بیمار ہو جائے کچھ تجربہ بیماری کا ہو تب بھی وہ اسی لیے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو نے آیا کہ لا باس تہور اللہ کو حرج کی بات نہیں ہے یہ تہور ہے یعنی یہ تو پاکیزگی کا پروسیس ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر چلایا پاکیزگی کیا ہے یہی ہے کہ آدمی نے صبر کیا شکایت نہیں کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدمی نے اس معاملے کو دوبارہ اللہ کے خانے میں ڈال دیا جب آپ کسی معاملے پر شکایت نہ کریں آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ نہ آئے تو اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو اللہ کے خانے میں ڈال دیا تو یہی تو انسان کا امتحان ہے اس میں الفجر میں آپ دیکھیے اسی پروسیس کا ذکر ہے کہ جو آدمی اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ ملے ہوئے پر شکر کر رہا ہے وہ اور کبھی اس کو نگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے تو اس پہ صبر کر رہا ہے وہ تو اس کے لیے قرآن میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان نفس مطمئنہ بنا رہا ہے ان نفس مطمئن کے بنے ہوتے ہیں مطمئن سول ایسی سول جو حالت اطمینان میں ہے اطمینان کیا ہے اطمینان یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کی یاد میں جی رہے ہیں کہیں بھٹکے نہیں آپ آپ کی زندگی میں کوئی ڈیلمنٹ نہیں آیا تو اسی کے بارے میں قرآن میں ہے کہ خدا تو سے راضی ہو گیا اب تو فتح خلیف آبادی وت جنتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا کیونکہ تو نے ہر تجربے میں رائٹ ریسپانس دیا دیکھیے زندگی میں اصل اہمیت اسی کی ہے کہ آپ ریسپانس کیا دیتے ہیں شکر کیا ہے پازیٹو ریسپانس ہے شکایت کیا ہے نیگیٹو ریسپانس ہے تو سچ پوچھے تو یہی اصل ٹیسٹ ہے ہر حالت میں ہر تجربے میں جو آپ پر گزرے آپ ہمیشہ رائٹ ریسپانس دیتے رہیں تو جو آدمی رائٹ ریسپانس دے رہا ہو وہ اللہ کی نظر میں النصف المطمئنہ ہے اسی کے لیے فرمایا کہ خدا تو سے راضی ہو گیا اب تو فتھولی فی عبادی و تھولی جنتی اور تجھ کو داخل کری اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اب تو داخل ہو جا جنت کے باشندوں میں تو دیکھیے اس وقت میں جب یہاں داخل ہوا یہاں پہ میا تو بہت ہی پیس تھا یہاں یہاں کوئی شکایت نہیں کوئی نگیٹو بات نہیں تو یہ گا اٹس اے گڈ سائن کہ رائٹ ریسپانس دے رہے ہیں کیونکہ زندگی میں بیماری بھی آتی ہے اور ہیلتھ بھی ملتی ہے انسان کو دو تجربے آتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک ہی تجربہ گزرا انسان کے اوپر تو تجربے تو دونوں ہی آتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی نے رسپانس کر دیا دیکھیے میں آپ کو ایک شعر بہت ہی معرفت والا شعر ہے اس کو میں یاد دلاتا ہوں آپ کو ہمارے ہاں ایک تھے بہت بڑے عالم ان کی بہت سی کتابیں ہیں بہت مشہور ہیں وہ تو کبھی کبھی وہ شعر بھی کہتے تھے تو ان کا ایک شعر ہے بہت ہی معرفت والا وہ شیر یہ ہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے اس دنیا میں اس دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے دیکھیے یہی مومن کی اسپرٹ ہے دیکھیے دنیا میں ہر آدمی پر ہر قسم کے واقعات گزرتے ہیں پیغمبروں پہ گزرے بیماری بھی تندرستی بھی طرح طرح کے تجربے آپ جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو گزرے اسی کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ایسا بھی ہوگا ویسا بھی ہوگا لیکن اس کی کوئی امپورٹینس نہیں کیونکہ وہ تو ٹیمپرری ہے کچھ بھی ہو وہ ٹیمپرری تو اسی کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کا جو سوچ ہونی چاہیے اس کی بہت اچھی تصویر ہے اور صحابہ کا معاملہ بھی ایسے ہوا کرتا تھا آپ صحابہ کے حالات کو پڑھیے تو صحابہ کبھی بھی دنیا کے باتوں پر نہ شکایت کرتے تھے نہ پروٹیسٹ کرتے تھے نہ فریاد کرتے تھے ہمیشہ آخرت کی بات کرتے تھے یعنی یہ جو شعر ہے وہ سچ مچ صحابہ کی تصویر ہے آپ بہت سے واقعات پڑھیں گے کہ جب ان سے کوادی ملا تو اس نے یہی کہا کہ بھائی یہاں کا کیا ہے ایسا ہے یا ویسا ہے ہر چیز ایک اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے بومن کے لیے ایک دنیا بنائی ہے جس کو قرآن میں کہ جنت کے بارے میں ہے یعنی اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنت والوں کے لیے تخوا کیا ہے ہر حال میں اللہ کو پازیٹو ڈھنگ سے یاد رکھنا ہر حال میں اللہ کو پازیٹو ذہن کے ساتھ یاد رکھنا ہر حال میں رائٹ ریسپانس دینا یہ تقوا ہے تو عدت المتقین دیکھیے میں ایک بات درج کروں کہ اسلام میں جتنے اعمال ہیں وہ کوانٹٹی پر پیش کر کے نہیں ہے سب کوالٹی پر پیش کر کے ہے جو سمجھتے ہیں کہ اتنی رکت ہے اتنا تصویر پڑھنا اتنا سال تصویر پڑھنا وہ اسلام کو نہیں جانتے حدیث میں آتا ہے اتخواہ ہونا دل کے طرح اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اتخواہ ہونا یعنی اسلام میں اصل اہمیت اسپرٹ کی ہے کسی بھی کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ کوانٹٹی پر بیس نہیں کرتا اسلام کوالٹی پہ بیس کرتا ہے تو وہی کوالٹی اللہ تعالی کو دیکھنا ہے کہ آدمی تندرست ہے بیمار ہے ایک حالت میں ہے دوسری حالت میں ہے تو جو کوالٹیو آسپیکٹ ہے اس کے اعتبار سے وہ کیسا ہے کبھی بھی کوانٹٹی پہ فیصلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ آدمی نے اتنی رکتیں پڑھیں پڑھی اتنی تصبیحات پڑھیں جو بھی کوانٹیٹی والے اعمال ہیں اس پر فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ ہوگا کہ کوالٹی کے اعتبار سے وہ کیسا تھا یعنی جو اس کی سوچ ہے وہ کیسی تھی اس کی جو اسپرٹ تھی وہ کیسی تھی اس کی جو وے آف تھنکنگ ہے وہ کیسی تھی مختلف حالات میں اس نے ریسپانس کیسے دیا دیکھیے اسی سے پرسنالٹی بنتی ہے اصل چیز ہے ربانی پرسنالٹی بننا دیکھیے ربانی پرسنالٹی کسی ایکسٹرنل عمل پر نہیں بنتی کہ خارجی اعتبار سے آپ کچھ ایسے امبال کریں جو کے اعتبار سے بہت دکھائی دیتے ہیں اس سے پرسنالٹی نہیں بنتی آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے اس چیز سے جس میں آپ کا مائنڈ انوالو ہو آپ کا دل اس میں انوالو ہو اس سے پرسنالٹی بنتی ہے اندر کی پرسنالٹی تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ اس اعتبار سے ہوگا کس نے دنیا میں اپنے اندر ربانی پرسنالٹی بنائی تو کیسی عجیب بات ہے کہ ربانی پرسنالٹی بننے کا جو پروسیس ہے اس وقت بھی جاری ہے جبکہ آدمی بیماری کے بیٹ پر ہے یہ کیسی عجیب بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی جہاد کر رہا ہے اور اسٹیج پر کارنامے دکھا رہا ہے بڑی بڑی چیزیں کر رہا ہے جو اخباروں میں چھپتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں آپ بیڈ پر ہیں اور آپ کی سوچ چل رہی ہے پازیٹو انداز میں آپ کی سوچ چل رہی ہے خدا والی لائن میں آپ کی سوچ ہر حال میں پازیٹو ریسپانس دے رہی ہے یہی میٹر کرتا ہے اللہ کے یہاں یہی چیز جو میٹر کرتی ہے تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو پروسیس ہے جنتی شخصیت بننے کا یعنی وہ شخصیت جو جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے اس کا پروسیس ہر حال میں جاری ہے کیسی عجیب بات ہے یعنی آپ تاجد پڑھ رہے ہوں احتکاب کر رہے ہوں جہاد کر رہے ہوں اسی وقت آپ کی پرسادی بن رہی ہے ہر لمحہ بن رہی ہے ہر لمحہ بن رہی ہے حتیٰ کا ریڈن ہے تب بھی بن رہی ہے آپ بیڈ ریڈن ہے تب بھی اوپر پرساٹی بن رہی ہے یہ کیسی عجیب ہوپ فل تصویر ہے اسلام کی تو میں اس کمرے میں ایک پیس محسوس کر رہا ہوں پیس اور ایک ٹرانکولیٹی ایک اسپرچل ماحول ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ کہ وہاں جائے تو لگتا ہے کہ بس فریاد ماتم ہو رہا ہے وہ بھی میں نے دیکھے فریاد ماتم کا ماحول یہاں اللہ کے فرض سے میں آیا تو یہاں پر پیس کا ماحول ہے ٹرانکولیٹی ہے اسپرچل ماحول ہے is a very good sign اس کے معنی کہ وہ پروسیس جاری ہے اس پروسیس جاری ہے یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروسیس جاری ہے ٹرم میں ٹرم میں نہیں یعنی پروسیس جاری ہوتا کوانٹیٹیو جاری ہوتا وہ یہاں جاری ہے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں ہم سب کو جنت کے لیے قبول فرمائے وہی بات ہے کہ ہم ایسے رہے یا کب ایسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اکٹھا کرے یہ وہ جگہ جہاں تمام تو ہوں گے تو اچھے انسان ہوں گے دیکھیں جنت کیا ہے پوری ہسٹری کے جو بیسٹ جو انڈیویجلس ہیں جنت کسی گروپ کی مناپلی نہیں ہے انڈیویجل بیسڈ ہے جنت کا معاملہ پوری ہسٹری سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو اکٹھا کرے گا جو سچے انسان تھے قرآن میں ہے کہ فی مقد صدق ان دا مقدد اللہ کے پاس سچائی کی سیٹ پر بیٹھنے والے تو پوری ہسٹری میں وہ انڈیویجل وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگی سے دیکھا ہے کہ وہ سچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کی سوچ سچائی کی سوچ ہے ان کے جذبات سچائی کے جذبات ہیں ان کی تمنا سچائی کی تمنا تو ایسے تمام لوگوں کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے گا جنت میں یاد رکھے جنت کسی ایسے نہیں کہ فلاں امت اور فلاں گروہ کو جنت داخل کر دو انڈیویجل کو جنت میں داخلہ ملے گا اور پوری تاریخ سے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا سلیکٹ تو اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالم النفسم الحمن پر تعین کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے جنت میں اس کے لیے کیا کرنے میں اکٹھا کر رکھی حدیث بات ہے کہ لا عن رات ولا عد السمت ولا خطر اللہ قلب مشر کہ جنت وہ جگہ ہے جس کو تم امیجن نہیں کر سکتے دنیا میں کیونکہ ہم رہتے ہیں امپرفیکٹ ورلڈ میں وہ ہے پرفیکٹ ورلڈ تو کیسے آپ امیجن کریں گے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے ہماری بخشش فرمائے ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے اور وہی زندگی زندگی ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ یہ فرمایا تھا اس وقت آپ نے جب کہ غزل خندق کا معاملہ تھا لوگوں کے پاس نہ کھانے کا تھا نہ پینے کا تھا بہت مصیبت میں تھے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا اور قرآن میں ہے کہ وہ بلغت القلوب الحراجر یعنی غزل خندق میں حالت تھی کہ قرآن میں اس کی تصویر ہے کہ بلغت القلوب الحراجر یعنی کلیجے منہ کو آ گئے ایسی مصیبت کا لمحہ تھا اس وقت اس نے فرمایا تھا یہ اللہ اللہ عائشہ اللہ عشاء الآخرہ فخر انصار المہاجر خدا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ہم سب کو بخش دے یہی بات ہے جو سید سلمان ندی نے کہی کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے تو میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے ہمیں جنت میں یکجا کرے اصل زندگی تو وہی ہے اصل جینا تو وہیں کا جینا ہے وہیں کا آرام آرام ہے وہیں کی خوشی خوشی ہے وہیں کے لذت لذت ہے وہیں کا انجوائمنٹ انجوائمنٹ ہے ربنا تقبل منا ان کانت سے مغل العلیم وطب علینا ان کانت طباب الرحیم وصلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وال ہے ب صاب اجمعین برہمت یار براہمین